سے بات کر رہا ہوں جی, جی، تھوڑا سا آپ کے ویژن کی آواز بند کر دیں گے بھائی تو کلیئر ہو جائے گی آواز جی، ہاں جی جی جی سواتہ مفتی صاحب سے کہ اسکولوں اور کالج میں تو کیمپ لگتے ہیں تو ان کے بارے میں کی بھی کیا وہاں خون دینا جائز ہے کہ نہیں جائز اچھا ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے دوسرا میرا صاحب سے بھی جی، وہ بڑی ماشاء تھا میرے کلیگ بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں ہاں۔ میرے استاد بھی ہیں اچھا ان سے گزارش ہے کہ وہ ناد پڑے گی وہ ٹیوشن میری تعلق ہے ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ ابھی سنتے ہیں ناد کی طرف ہی چلتے ہیں احمد رضا جماعتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے میں آئے سے آپ کے شاگرد کی کال آئی وہی شامل کرتے ہیں سن ہے ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ آزا کی کاری جائز نہیں ہے میں ایک مدرسے کی طالبہ ہوں اور میرا آخری سال چل رہا ہے اچھا تو میں نے اپنے استاد محترم سے بھی اس معاملے میں کچھ دن پہلے ہوئی تھی بات انہوں نے مجھے یہی جوابات دیے تھے تو اگر یہ چیز جائز نہیں ہے تو اس کا استعمال زیادہ کیوں ہو رہا ہے اس پر کوئی کام کیوں نہیں ہو رہا کیوں من فتوا کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اس کے اوپر اچھا اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے گا ٹھیک ہے بالکل یہ تو اب آخر میں جب اس ٹاپک کا اختتام ہوگا تو اس کے حل کی طرف ہم جائیں گے تو یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ جو کھڑا ہوگا جو آپ نے کیا ہے ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں ڈاکٹر شہزاد کر رہا ہوں پشاور سے جی جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمد للہ شکر ہے خیریت سے ہے فرسٹ کلاس دعائیں آپ کی جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب کیا کہیے ہاں، میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب نے ایک جگہ ایک جگہ سے یہاں یہ فرمایا کہ کوئی ٹرانسپلانٹ بھی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے مطلب کوئی چیز بھی ایک جسم سے دوسرے جسم کو نہیں دے سکتے لیکن یہاں پر مفتی صاحب نے ایک بات اور کہی ہے کہ بلڈ جو ہے وہ جائز ہے یہاں پہ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ بلڈ جو ہے وہ بھی انسانی جسم کا ایک حصہ ہے ایک ٹشو ہے اور ہماری اصطلاحات میں بلڈ جو ہے وہ بھی ٹرانسفیوژن جو ہے وہ بھی ایک ٹرانسپلانٹ ہے ٹھیک ہے مطلب ایک ٹشو انسان سے نکال کر ہم دوسرے میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ مفتی صاحب ایک بلڈ کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے لیکن دوسری جگہ پہ آئیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں کوئی ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکتے تو یہ تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ بلڈ بھی جو ہے وہ بھی ٹرانسفیوژن ہے ٹھیک ہے وہ بھی ناجائز بول سکتا ہے یہ میرا سوال ہے صحیح بالکل آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے اور اس کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی شفقت علی عرض کر رہا ہوں واکینڈ سے جی شفقت صاحب کیسے آپ اللہ کا احسان آپ کی دعا بہت شدید سردی میں بیٹھے ہوں گے آپ تو سر مجبوری ہے میں اصل میں اسپیشلی آج آپ کے پروگرام کے لیے حاضر ہوا اچھا کیونکہ ابھی اس وقت بھی میرے بھائی کا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں ہاسپٹل ہے اسلامک انٹرنیشنل ہاسپٹل اللہ آپ کے بھائی کو صحت کاملہ لاج آج لاتا آمین آمین آمین مطلب ایسا ہے کہ ہم چار ماہ سے آلریڈی پہلے بھاگ رہے تھے اس سلسلے میں کہ ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو اور پہلے تو باہر سے خریدنے کا تھا کہ جی باہر سے پرچیز ہو جائے ٹھیک ہے لیکن کیا ریٹ پتہ چلے سر تقریباً ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے میں ساری ٹریٹمنٹ ہوتی تھی پوری جی پوری ود میڈیسنس ہاسپٹل میں رہنا اور اس کو جو پیسے دینے ہیں وہ بھی وہ بھی اس میں شامل تھا ٹھیک ہے تو اس میں سارا ہم نے بھاگ دوڑ کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت کا بین لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اس چیز کے اوپر کہ جی آپ کڈنی باہر سے پرچیز کر کے ٹرانسپلانٹ نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے تو اب یہ تھا کہ ہم لوگ بھاگتے رہے پھر ہمیں مجبورم اپنا بھائی تھا میرا چھوٹا بھائی جو ہے اس کا بلڈ گروپ جو اس کے ساتھ میچ ہوا تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ سارے کروائے تو وہ الحمدللہ للہ آلموسٹ سارے میچ ہو گئے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب یہ اس کی پوزیشن یہ تھی بالکل کہ وہ لال ہو چکا تھا اس اسٹیج پہ آ چکا ہوا تھا کہ وہ نہ کھانے پینے کی طرف اس کا کوئی دھیان تھا نہ وہ چل سکتا تھا نہ وہ بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو مجبور اس کا ہم اس سلسلے میں یہاں تک پہنچے کہ اس کا ٹرانسپلانٹ <coughs> ٹھیک ہے تو آج ہی بلکہ میں چھوٹے بھائی کی کڈنی نکلوا کے وہاں سے فارغ ہو کے اور دوسرے کا بھائی کے یعنی انٹرویو بھی انہوں نے کرنا تھا تو میں پروگرام کے لیے اسپیشلی آیا ہوں اچھا میں نے آج یہ پروگرام آپ کا سننا ہے اور اس پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ میرا سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کو کڈنی دے رہا ہے اور اس میں وہ بغیر پیسوں کے دے رہا ہے کچھ بھی نہیں اس میں نہ لینا نہ دینا ہے کچھ کیا کیا جائے کیا وہ جائز کہ وہ ناجائز ہے اسلام کی نظر میں ٹھیک ہے بہت اچھی بات آپ نے کی اور میری دعا یہی ہے اور میں شفقت صاحب تمام ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کی بھائی کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو آپ کے درمیان رکھے آپ کے ساتھ رکھے جی مفتی صاحب دیکھیے یہاں پر ایک بات میں ایسا کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ مطلب بلا معاوضہ دینا اور ایک مطلب اچھے جذبے کے ساتھ دینا تو جس طرح میں نے ایسا کہ امانت پہ خیالت ہی نہیں دے سکتے اب بات یہ کہ اس بات کی کیا شرطی ہے کہ آپ اسے دیں گے تو وہ زندہ رہے گا شرطی تو نہیں ہے تو یہ شرطی ہوتی تو آج دنیا میں کوئی نہ مرتا اس کا گردہ ختم ہو رہا ہے کہ میں جاتا ہاں اس کا دل ختم ہو رہا ہے کسی کسی کا جو ہے مردہ انسان کا دل جو وہاں لگا دیا جاتا ہے گارنٹی تو کوئی نہیں دے جب گارنٹی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں اس سر یہ کہ مردہ لوگوں کا اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ مردہ رکھا ہوا ہے اور ابھی اسے حسن دینا ہے تو پتہ لگا کوئی آیا کہ بھائی مجھے اس کی آنکھیں چاہیے کوئی آیا کہ مجھے جو ہے وہ پاؤں چاہیے تو پتا لگا کہ پاؤں آزاد تمام کے تمام نکل گئے مردہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں انسان کو انسانیت اللہ تبار کا وطانہ اس کی پیر محبوب نے سکھائی اور اللہ تبار کا وطانہ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے حادیث کریمہ کے ذریعے انسانیت کو شرف اور عزت عطا فرمائی ہے اس لحاظ سے ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں بھائی نے سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ انسانی خون دینا کیوں ناجائز ہے وہ بھی انسانی خون دینا کیوں اضطراری حالت میں یا حاجت کے وقت پہ کیوں جائز ہے وہ بھی ناجائز ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی انسانی عز ہے تو یہاں پر اس بات میں کریں کہ دیکھیں جو دوسرے اعضاء نکالے جاتے ہیں کان چھان کی جاتی ہے اس میں مطلب بعض اوقات چیڑا بھی لگایا جاتا ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور اس چیز کو جب بڑی مشکل سے نکالا جاتا ہے خون میں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ مشکلات نہیں ہے بغیر کان چھان کے آپ انجیکشن کے ذریعے کسی بھی ذریعے جو ہے وہ خون نکال سکتے ہیں تو اس پہ کوئی اسی کا بات نہیں لیکن یہاں پر میں اس کروں کہ فقہ کرام نے یہاں پر اس کو عورت کے دودھ سے مشابہ قرار دیا ہے دیکھیں جی ہاں کہ عورت کا دودھ جو ہے عورت کا جو ہے وہ جز ہے لیکن بچہ اسے پیتا ہے کیونکہ ضرورت کے وقت اسے جائز کرا دیا گیا ہے تو بالکل اسی طریقے سے انسانی خون کو بھی ضرورت کے وقت یا حاجت کے وقت جائز قرار دیا گیا ہے اس اعتبار سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ ڈاکٹر صاحب جو پشاور سے ڈاکٹر شہزاد غالباً کال کر رہے تھے ان کی اب تشفی اس حوالے سے ہو گئی ہوگی ایک کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا میں گجرا سے بات کر رہی ہوں تو جی۔ مجھے سوال تو نہیں کرنے آ رہا کہ کیا کروں میں اپنے بارے میں کروں گی کہ بہت عرصے سے میں کال بنا رہی تھی مجھے ان سے بات کرنی اور آپ سے بھی اور آپ کا پروگرام تو مجھے ہے ہی بڑا اچھا کافی دنیا کو رہنمائی مل رہی ہے تو میرے کچھ ایسے سوال ہیں کہ میں بہت سی باتیں مگر میں یاد نہیں کروں گی کہ اتنی پریشانیاں کہ جو کسی کے ساتھ جاتی ہیں کرتے ان کا کیا حال ہے کیا ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے بہن دیکھیے آپ کیجیے آپ نے جس طرح بتایا نا کہ آپ کی کال اتنے عرصے بات ملی ہے ہاں جی۔ تو آپ کو حق ہونا چاہیے اپنی بات کہنے کا ہاں جی۔ ورنہ یہ آپ لوگوں کا فورم نہیں رہے گا آپ کیجیے بات ہاں جی۔ بالکل کیجیے تو میرے ساتھ جو کوئی بھی جاتے کرے کیا انہیں چھوڑ دینا چاہیے یا مل کر رہنا چاہیے یہ اتنے ظلم کر رہے کہ حد سے زیادہ ہوں تو ان سے قطع کرام کرنا بہتر ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو میں سمجھتی کہ اگر وہ چھوڑ سے تو زیادہ پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں ایک یہ میرا خیال کسی نے کہا ہے نا شیر ہے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے یہیں پر چھوڑ دیا شاید تو ایک ایک یہ ہے میرا سوال میں نا تقریباً سترہ سال کی تیز سے میں بیمار ہوں اور تو میرے دو بچیاں تھیں تو مجھے نا پاؤں پہ نا زخم ہو گئے تھے اچھا۔ ایسے تھے کہ گوشت نہیں رہا تھا نا تو آج تک بھر بڑھ کر اب میری نا تقریباً تھرٹی نائن ایج ہو گئی ہے تو مگر میری بیماری اس سے بڑھ گئی ہے کرنی ہوئی ہے پہلے تو سی بھی ہو گیا ہارٹ کا بھی تو ایک میرا آپریشن بھی ہوا ہوا ہے تو ابھی کیا ہے مجبوری میں اگر کروانا پڑے تو اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اللہ آپ کو صحت دے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال کہاں سے میں ڈاکٹر ماریہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی ڈاکٹر صاحب سر آپ نے شروع سے جی سنا دکھتا پروگرام بھی سنا آپ کا میں نے اچھا کیا جی بس سوال میرا یہ ہے ایکچولی مجھے آپ سے یہ بات کرنی کہ میری اتنی نالج تو ہے نہیں ظاہر اسلام کے بارے میں جتنی مفتی صاحب اور آپ سب لوگوں کی ہے ہاں۔ لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گی کہ انسانیت کی خدمت میرا خیال ہے کہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہاں۔ اور اسلام میں جب جب تک میں اس میں جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں جی۔ جب تک وہ اسلام کی حدود میں ہے بالکل لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب ایک ضرورت کے تحت ہمیں حرام کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اگر خدا نخت سے کسی کی موت واقع ہو رہی ہو تو اس کام میں کیا قباہت ہے اس کام سے ہم تو کسی کی خدمت کر رہے ہیں کسی کی معذوری دور کر رہے ہیں اور جہاں تک کسی کے حصے کی قبر تک نہ پہنچنے کی بات ہے تو ان لوگوں کو کیا کہ جو کبھی دفن ہی نہیں ہوتا تو ان لوگوں کا کیونکہ حساب کتاب کا تعلق تو آپ کی روح سے ہے آپ کے اگر آپ کسی کو کچھ کر کے جا رہے ہیں ایک انسان کا بھلا ہو رہا ہے کسی کی معذوری ختم ہو رہی ہے ایک اپاہج ہونے سے ایک قدرتی فزیکل ڈسبلٹی سے کوئی انسان بچ رہا ہے تو آئی تھنک اس سے بڑا کام تب انسانیت کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا تو میرا یہی کہنا ہے کہ پلیز اس کو ذرا کلیریفائی کریں کیونکہ ہم صرف انہیں چیزوں کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کہ جس کی کمی ہونے سے ایک انسان کی انڈیویجلٹی پہ ایک انسان کی پرسنل لائف پہ کوئی افیکٹ نہ کرتا لیبر اگر ہم کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے گرو ہو جاتا ہے اچھا۔ اگر کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس دو ہوتی ہیں ایک ایکسٹرا پیئر ہے ہمارے پاس ہم کبھی ایسی چیز ٹرانسپلانٹ نہیں کرتے کہ جو ایک انسان کا دل کبھی ٹرانسپلانٹ ہم نہیں کرتے اس وقت تک کیونکہ اچھا مجھے یہ بتائیے اگر اگر کڈنی آپ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں جی، جی۔ تو کیا دوبارہ گرو ہو جائے گی کڈنی ہمارے پاس دو ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو تو ہوتی ہے نہیں کڈنی گرو نہیں کرتی لیکن لیور گرو کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس پارٹلی کرتے ہیں اگر کسی کا لیور خراب ہو گیا تو ہم اتنا حصہ دیتے ہیں کہ جس سے اس انسان کی زندگی پر کوئی نہیں پڑے گا اور اس کا لیور دوبارہ سے بن جاتا ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے میں دیکھیں مجھے یہاں پر ایک میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں جی جی لیکن مجھے آپ کے جو جو سوال ہے نا جی۔ وہ بہت ویلڈ ہے اس کا جواب تو مفتی صاحب دیں گے جی ایک آپ کی سبق میں بات آتی ہے بینگ اے ڈاکٹر کہ ایک شخص کو دو گردے اللہ نے عطا کیے ہیں جی اور جب یہ ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے کہ اگر اس میں سے ایک نکال دیا جائے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا جی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ نے اس کو دو دیے ہیں اور اس کا ایک نکال بھی دیا جائے تو اس انسان کو فرق نہیں پڑ رہا یہ بات کیا آپ کی سمجھ میں آتی ہے اگر آتی ہے تو مجھے سمجھا دیجیے دیکھیں ہوتا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو گردہ کاٹی ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے کہ اگر ہمارا خدا نہ ہستہ ایک گردا نہیں کام کرتا ہے تو ہم ایک گردے سے سروائو کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت انسان کو اس پر پڑتی ہے کہ جب دونوں گردے فیل ہو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان ایک گردے کے ساتھ سروائو کر سکتا ہے سروائو کرنے کام یہ ہے کہ اگر ہم ایک گردا کسی کو دے دیتے ہیں اور ایک گردا رہ جاتا ہے تو دوسرا گردا ہمارا تھوڑا سا ہو جاتا ہے کمپنسیٹری کام کرنے کی وجہ سے لیکن انسان کی نارمل لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک انسان کو دیکھیں گے جس کے پاس ایک گردا ہے وہ بالکل اسی طرح آپ کو لگے گا فزیکلی بھی اس کے سارے کام جس طرح دو گھنٹے والا انسان کر رہا تھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ڈاکٹر ماریا ہمارے ساتھ ہی کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون ہلو کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو ہلو مفتی صاحب کیا کہیے گا جی دیکھیے ڈاکٹر مریض صاحب لائن کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ الحمد للہ کون سا کہاں سے میں محمود ہوں میرا نام محمود ہے میں وی پی پی کو کہہ رہا ہوں آپ کو جی محمود صاحب فرمائیے جی میرا مطلب یہ ہے کہ آج سال پہلے میں کہہ کتنا اتنا بیمار ہو گیا تو اسپتال میں مجھے لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ میرا لیور ختم ہو رہا ہے اچھا تو تقریباً ایک سال انہوں نے گورنمنٹ کام چلایا لیکن پھر مجھے بڑے اسپتال میں بھیجا تو ان لوگوں نے جب بڑے ڈاکٹر طے کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا ٹرانسپلانٹ کے سوا وہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اللہ کا سمجھ لیا کہ مجھے تقریباً دو مہینے کے بعد ویٹنگ لسٹ کے ساتھ مجھے کسی آدمی نے ڈونیٹ کیا لیبر تو مجھے لیبر مل گیا میرا ٹرانسپلانٹ ہو گیا اچھا تو سات سال ہو گئے میرا ٹرانسپلانٹ ہو گیا اور اللہ کے سے میرے کو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اچھا تو میں اسی سب سے میرا سوال ہے کہ ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میرے بارے میں کیا آپ مجھے تو آپ نے یہی یس کروں گا کہ اللہ تبارک مطالعہ آپ کو شفا مزید شفا عطا فرمائے اور آپ کو صحت مزید عطا فرمائے جی۔ بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نبی صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ایک اس جگہ پر بڑی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بڑی زبردست طریقے سے وہ کھڑا ہے دیکھیں ایک سوال یہ پوچھا کہ انسانیت کی خدمت کبھی غلط نہیں ہو سکتی تو انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ بتا بنو ان دے دن حد یہ مقصد ہمیں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تعاون کرو مدد کرو خدمت کرو لیکن نیکی اور تقوا پر یعنی انسانی خدمت وہ کہلائے گی ایک مسلمان جسے مسلمان کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے جب وہ شرح حدود کے اندر شری قوانین کے اندر رہتے ہوئے ہوں اگر باہر ہو کر ہو تو اسے پھر خدمت نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ معاشیت پر جو ہے وہ تعاون ہو جائے گا اور یہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے دوسری بات یہ کی کہ وہ چیزیں جو ری جنریٹ ہو جاتی ہیں تو مصر کے شام کے بعض علماء کرام نے فقاء کرام نے اس کو جائز کرا دیا ہے لیکن محتاط علماء اکرام نے کہ جو بہت زیادہ ہر معاملے میں محتاط ہے انہوں نے اس کو بالکل نجائز کرا دیا کہ چاہے وہ جنریٹ ہو یا ری جنریٹ ہو کوئی بھی ہو اس سے جو ہے وہ پیمنٹ کاری میں استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پر دوسرے بھائی نے یہ فرمایا کہ لیزر لگا دیا گیا ہے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین انہیں مزید سے سرتا فرما اس کے علاوہ شفقت علی صاحب نے واقعی سے یہ پوچھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو کتنی بلا معاوضہ دے تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے لیکن میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین انہیں کسی حوالے سے بھی شفا عطا فرما دے اور نے یہ سوال کہ کوئی کسی پر زیادہ زیادتی کرے تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں بہن بات یہ کہ وہ زیادتی کرے تو آپ کی طرف سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قانون یہ ہے کہ جتنی جاتی اس نے کی آپ اتنی جاتی کر سکتی ہیں جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا آپ اتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں آن لائن جیسے اسے معاف کر دیں لیکن نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو وہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ آپ اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اس نے نقصان پہنچایا آپ سے کمی بیشی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ بیشی ہو جائے تو آپ بھی لگا ٹھہر جائے تو گھر لگے معاف کر دیں اور اس کی جو بھی خطا ہے درگزر کرتی رہے اللہ رب العالمین آپ کی تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے گا ایک سوال پوچھا کہ پاؤں پر زخم ہو گیا بیماری بڑھ گئی ہے کمپٹیشن کا مرحلہ جو ہے وہ آ رہا ہے تو میں دعا کروں گا اللہ رب انہیں بھی سے آج رہتا فرمائے میڈیسن کے ساتھ ہی جی ہاں جی ہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے یہاں وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام دیر پروگرام دیکھ رہے ہیں لائف ٹائم وتھ تسلیم ساوری آج ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے بہت سی کالز بھی آئیں اور مفتی صاحب نے بھی قرآن کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے ایک بیان فرمایا ایک اس کو فتوی کی حیثیت ہی سمجھ سکتے ہیں اس پر مزید بات کریں گے یہ یعنی یوں سمجھیے کہ جو گفتگو آج ہوئی ہے اس کو ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون تھا کہاں سے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں طارق کریم بول رہا ہوں مکہ مکرمہ سے طارق کریم صاحب مکہ مکرمہ سے جی کہیے کیسے آپ ٹھیک ہیں ہاں، الحمد للہ اللہ بلکہ جو مکے اور مدینے میں ہو اس سے تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے وہ کیسا ہے وہ جی، اچھا الحمد للہ اللہ کا احسان ہے ہے کیا کہیے گا تاریخ صاحب اللہ کا شکر ہے آپ کے پروگرام وغیرہ دیکھتے رہتا ہوں بہت شکریہ اس سے پہلے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو سوشل ورکر صاحب ہیں ان کا انٹرویو بھی لیا تھا آئی جی جی جی ہاں آپ کے پروگرام وغیرہ دیکھتے رہتا ہوں سوال مولانا سے تھا ایک سے کہ کاسٹمینڈ کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں جب سے میں غور سے سن رہا تھا آپ کا پروگرام اس میں کچھ کوئی انٹرنیشنل لیول کے علماء کرام کا کوئی فتوے وکرا بھی ہے مثلاً بمباد صاحب ہے یا سعودی عرب کے بمباز ہے یا وہاں کے پاکستان کے مفتی مانی صاحب ہیں یا یوسف خرزادی صاحب ہے اس موضوع کے کیا کیا کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرے تھوڑے دن پہلے جیسا مولانا بتا رہا تھا کہ موت تو آنی ہے کسی بھی صورت میں لیکن اب ایک ہمارے خالوں کا ایک کڈنی دو فیل ہو گئی تھی تو ہمارے خالہ نے دیا اپنی طرف سے کڈنی کا یہ کیا یہ غلط ہے یہ دو بات پوچھنا ہے ان سے ٹھیک ہے بالکل آپ نے اچھا- الحمد للہ دونوں بھی صحت یافتہ ہو گئے ہیں دونوں بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور یہ آخری سوال یہی یقیناً یہاں پر بنتا ہے کہ یہاں پر اب کیا کیا جائے اس کا حل کیا ہے ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام ڈاکٹر مختار ہے میں اسپین سے بول رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب اسپین سے بات کر رہے ہیں آپ جی سر میرا مفتی صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ میرے پاس ایک کیس ہے فار ایگزامپل اور مجھے اس کا پتا ہے کہ فائنلی اس کا یہ ہے کہ میں یہ ٹرانسپلانٹیشن کروں گا تو یہ پیشنٹ بچے گا ٹھیک ہے اگر نہ کروں تو یہ پیشنٹ جو ہے نا ایکسپائر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہے کہ اگر میں یہ ڈسیزن لوں کہ مجھے جو ہے نا یعنی مذہب میں یہ اجازت نہیں ہے کہ میں ٹرانسپلانٹیشن کروں اور یہ پیشنٹ ایکسپائر ہو جائے تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے نا اس پیشنٹ کے بارے میں پوچھے گا کیونکہ یہ ہے کہ میری تو یہ ہے کہ میں یعنی اپنی پریکٹس میں جو بھی کام کروں تو مجھے اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو مینس کی جو ہے نا اب مجھے پتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ ایکسپائر ہو رہا ہے اور اس کا جو ہے نا فائنل ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ میں ٹرانسپلانٹیشن کروں ٹھیک ہے میں نہ کروں اور یہ ایکسپائر ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں ایکسپائر ہوا ہے صحیح ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا بہت اچھا سوال کیا بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی کیا حال ہے اللہ کا کرم کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں شہباز مغل گجرات سے بات کر رہا ہوں جی شہباز مغل صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو گنجے پن کے بال ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں اکھاڑ کے دوبارہ وہی لگاتے ہیں یہ اس کا کیا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ اب جو اب جو اس وقت اب صورت حال ہے اب میرے پاس جو ہوم ورک پر چیزیں ہیں ایک پوسٹ مارٹم ہے ایک الٹرا ساؤنڈ ہے ایک جو ڈینٹل سرجری ہے وہ یہ دو تین چیزیں تو آج ہم ڈسکس کر پائیں گے کسی حد تک لیکن ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور کلوننگ اور uh, بالوں کی ٹرانسپلانٹیشن یہ تین ایسے ٹاپک ہیں جو تفصیل کا نب ہے جس پر بات زیادہ ہونی چاہیے اس کو میں چاہوں گا کہ اس کو اگلے پروگرام میں ہم uh, رکھیں اور اس پروگرام uh, میں جو ہے جو اب بات ہوئی ہے اس میں پوسٹ مارٹم اور الٹرا ساؤنڈ کے جس طرح کہا گیا کہ رحم مادر میں کیا ہے وہ رب ہی جانتا ہے اور ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ کرا لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو یعنی یہ سب چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اس کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم تسلیم بھائی شبی لاہور سے شفیق صاحب شبیر احمد شبیر صاحب فرمائیے شبیر صاحب اچھا جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل دو طرح کی کلوننگ ہو رہی ہے ایک انسانوں کی اور ایک جانوروں کی ٹھیک ہے اسلام میں کیا دونوں ہی غلط ہے دونوں میں سے کسی کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نمبر دو میرا سوال یہ ہے جی کہ کیا ان کلون کے ذریعے پیدا کیے گئے انسان کے جو اعضاء ہیں وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے تو ابھی تجربات ہو رہے ہیں یہ ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے میڈیکل سائنس بھی اس میں کچھ تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہے بہرحال جب کلوننگ پر ڈسکشن ہوگی تو اگلا پروگرام آپ ضرور دیکھیے گا اگلے پروگرام میں ہم کلوننگ کے حوالے سے اور ٹیسٹنگ بیبی کے حوالے سے اور بالوں کی ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے بات شامل کرتے ہیں پروگرام میں کاری احمد رضا جماعتی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم اللہ

تیرے نازیل ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں رحیم خان سے محمد اطر خان بات کر رہا ہوں جی اطر خان صاحب فرمائیے سر میرا سوال ہے کہ بیمہ پالیسی جائز ہے یا نہیں جائز ہے بیمہ پالیسی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے جی، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر مجبوری کا ٹائم انسان کہتا ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے حرام گوشت بھی کھا سکتا ہے اگر کسی کو وہ غرقہ دیتے ہیں تو یہ کسی پر یعنی کہ اشد مجبوری آ جائے تو وہ پھر بھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب میرے خیال سے جی۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور سوالات ہیں کہ بہن نے لالا موسر سے یہ پوچھا اور محمد اشرف صاحب نے یہ پوچھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری فلاں چیز جو ہے وہ عطیہ کر دینا فلاں شخص کو دے دینا تو یہ وصیت کرنا بالکل جائز نہیں ہے یہ اس کی معلوم ہوا کہ کوئی شخص مرتے ہوئے کہے کہ جی وہ تسلیم بھائی کے پاس جو ہے وہ جتنے روپے ہیں وہ مسجد میں دے دیجیے گا کسی غریب کو دے دیجیے گا یا سوئسا کے ساتھ جتنے روپے ہیں فلاح کو دے دیجیے گا اگر اتنا مال نہیں ہے تو بس نہیں کر سکتا اس کے بعد جو ہے وہ کی کو لینا اور دینا یعنی اشارہ کرنا یہ بھی سخت ناجائز اور حرام ہے اس کے بعد ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ اسکول میں کیا وغیرہ لگتے ہیں تو اس میں خون دینا جائز ہے یا نہیں دیکھیں یہاں پر میں ایک بات از کروں کہ وہ بیٹھ دیں کہ جو خون کو جو ہے وہ اسٹور کرتے ہیں اور آگے حادثات وغیرہ میں جو ہے اس کو کام میں لاتے ہیں صرف اگر یہی تم آئے ان کے دل میں یہی ارادہ ہے تو اس صورت میں ان کا جمع کرنا صحیح ہے اور دیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ڈاکٹر شہر صاحب بہن نے پوچھا کہ اس پر جو فتح دیا جائے بہن بات یہ ہے کہ میں بھی یہاں بیٹھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں اور شریف کے تقاضے کے مطابق کہہ رہا ہوں فتح کی حیثیت فتح کی حیثیت ہے اس کے علاوہ ہمارے طارق کریم صاحب نے مکہ مکرمہ سے بھی پوچھا کہ انٹرنیشنل علماء کرام نے اس بات پر کیوں فتح نہیں دیا تو میں ایسا کر چکا ہوں کہ مصر کے اور شام کے بعض علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن مکمل جائز قرار ہے جس انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں جو دوبارہ ری جنریٹ ہو جاتی ہیں ان کو پیرن کاری میں یوز کرنا جائز ہے لیکن محتاط علماء کرام نے اس میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ جائز نہیں ہے مفتی عثمان عثمانی صاحب کا حوالہ دیا میں ان کے فتح بھی پڑھے اس کو بھی انہوں نے نجائز قرار دیا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب رحمان صاحب دانا وقت ملالیہ کے فتح میں نے دیکھے اس کو بھی انہوں نے ناجائز قرار دیا ہے اور میں یہاں پہ ایس کرتا ہوں کہ ملکی لیول پر ایک ایسا دیش ہونا چاہیے بالکل بڑے بڑے مسئلہ کرام موجود ہوں اس کو اتحادی ہاں، طور پر اتحادی مسائل کو آگے جو ہے وہ بتائیں کہ ان مسائل میں ہمارا کیا فیصلہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں ڈاکٹر مختار بابو ڈاکٹر مختار صاحب نے یہ پوچھا کہ میں ایک مریض ہوں میرے پاس اگر میں ٹرانسپلانٹیشن نہیں کرتا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ مر جائے گا دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں احترام کے ساتھ یس کروں گا کہ کیا یہ آپ کا یقین ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسے زندہ رہے گا وہ زندہ نہیں رہتا اور ایک شخص کے بارے میں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ مر جائے گا اور وہ سالوں سال زندہ رہتا ہے تو یہ آپ کو یقینی علم نہیں ہے زنیہ علم ہے اور تبارک ہمارا پتا کہ یہاں کیا علم الہی میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم تو یہاں پر آپ زنیہ علم کی بنیاد پر معاشیت کے متعقد نہیں ہو سکتے آپ میڈیسن کے ذریعے کا علاج ضرور کروائیں ٹھیک ہے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیے پوسٹ مارٹم سے پہلے یہاں پر میں ایک اور بات ارض کروں کہ یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے اسلام نے کیا طریقہ دیا اگر آپ کی اجازت ہے تو میں جی ہاں، بالکل وہ میرے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری زندگی نہیں جی۔ بچایا دیکھیے ایک صورت یہ ہے جو زمانہ کبھی سے جاری ہے کہ انسان کے عرف کا بدل جمادات اور نبادات سے تلاش کیا جائے اور اس میں انسان نے جو ہے اسٹڈی بھی کی ہے اور اس کے پریکٹیکل لائف میں بھی جو ہے اسے یوز کیا ہے اس میں کامیابی بھی ہوا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کسی بھی جماعت اور نبادات میں سے کوئی شعر لے کر فنی مہارت کے ذریعے اسے کرامت بنائے گی جس طریقے سے کسی کام جو ہے وہ خراب ہو جائے یعنی وہ سن نہ پائے تو اعلی سماعت اس کے لیے موجود ہے بالکل صحیح کام کر رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پر اس کی دلیل یہ کہ حضرت عربجہ رضی اللہ تعالی ہو کی جنگ کلاب میں جب ناک کٹی تو آکار اسرات اسلام کے سامنے انہوں نے پہلے جو وہ چاندی کی کل لگوائی لیکن وہ سڑ گئی تو آکال اسلام کی یا رسول اللہ یہ سونے کی قلعہ میں لگا سکتے ہیں یہ سڑتی نہیں ہے تو کہ یہاں لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں سونا تھا اور اچھا چاندی تھی اور باہر تشریف نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ دونوں کے دونوں حرام ہے میری امت کے مردوں پر لیکن یہ حلال ہے انسا پر یعنی عورتوں پر حلال ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ضرورت کے وقت آپ نے حکم دیا تو یعنی نباتات اور جمادات کے ذریعے جو ہے وہ کوئی بھی چیز سے کرامات بنایا جائے تو اس کے ذریعے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ کہ زمانات کے اعضاء سے کام لیا جائے اس کو بھی علماء اسلام نے جائز قرار دیا ہے تیسری صورت انسانی اعضاء سے دوسرے انسانی انسان کا دوسرے انسان کا علاج کیا جائے اس کو علماء اسلام نے ناجائز کرا دیا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کسی جانور سے لے سکتے ہیں اس جی ہاں۔ پہ اجازت نہیں پوسٹ مارٹم میں کیا کریں گے پوسٹ مارٹم ہے پوسٹ مارٹم میں اگر مطلق اسے دیکھا جائے تو یہ بھی انسانی تقریم کے خلاف ہے اسے ناجائز قرار دیا ہے بعض علماء نے بعض علماء نے اجازت اس لحاظ سے دی کہ بعض اوقات کوئی انسان قتل ہوا ہے اب اسے قتل کے شواہد نہیں ملتے اور معلوم کیا جاتا ہے اس ضرورت کے وقت بعض علماء نے اس کی اجازت دی بہرحال حد تک امکان اس سے گریز کرنا چاہیے ٹھیک ہے ناظرین بات یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے الٹرا ساؤنڈ ایک ایک ایسا موضوع رہ گیا ہے جس پر بات کرنی ہے ڈینٹل سرجری تو یہ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس پر انشاءاللہ اگلے جمعے ہی بات ہو سکے گی انشاءاللہ شاء اللہ ٹیسٹ بیبی کے حوالے سے ہم بہت تفصیلی گفتگو کریں گے ہم کلوننگ کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کریں گے اس کے علاوہ بالوں کی جو ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن اس حوالے سے بھی ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے لیپروسیکشن ایک نئی میڈیکل سائنس نے ایک چیز متعارف کی ہے کہ آپ کے جسم کی جو جو ایکسٹرا چربی ہوتی ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے سک کر لی جاتی ہے تو کیا اس کی اجازت اسلام دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ صرف زینت کے لیے ہوتا ہے یا ضرورت بھی کہیں موجود ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ایک بات تو بالکل ذہن میں رہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں جسے اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے حلال جانیں اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ہم اسے حرام جانیں نہ کوشش یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ حلال کو حرام قرار دے دیا جائے اور نہ حرام کو حلال یہ پروگرام صرف اس لیے ہے کہ وہ کنفیوژنس کلیئر کی جائیں اگر کوئی کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے آپ نیکسٹ پروگرام میں کال کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی کنفیوژن سامنے رکھ سکتے ہیں ہم اس حساب سے اس پر کلیریفیکیشن چاہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت ساری چیزیں قرآن کی نف سے ثابت ہو گئی تو اسے جائز کیسے کیا جا سکتا ہے اتحادی یہ جو ٹاپکس ہیں اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ علماء کو بیٹھنا چاہیے ایک بینچ بنانا چاہیے پینل بنا کر اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہوں میڈیکل ڈاکٹرز بھی اور اس پر بات کریں کہ یہ اشتہاری جو ٹاپکس ہیں یہ آج جو اس وقت کی تقاضے ہیں جو ضرورت ہے اس کو کس طرح سے میٹ کیا جائے ہم ان تقاضوں کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے اور پھر اس کے حل کی طرف جانا ہے حل مفتی صاحب نے بتایا لیکن ہم تفصیلی طور پر اگلے پروگرام میں حل کی طرف بھی جائیں گے کہ حل اس کا کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پر بس یہی ذہن میں آتا ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مزید گفتگو یہ میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو گفتگو باقی ہے یہ ایک پروگرام اور لے گی اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیگر اشتہادی موضوعات کی طرف جس میں انشورنس بیمہ پالیسی اور سود کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے اکنامیکل جو ایسپیکٹ سے ہم ان چیزوں کا جائزہ انشاءاللہ لیں گے بار طور اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی آخر میں میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی سہیل رضا حمجدی صاحب کا حضرت جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب کا بھی ان شاء آخر میں کلام بھی پیش کریں گے آپ کے سے تشریف لائے دونوں احباب کا بہت شکریہ بڑی نوازش اگلے جمعے تک اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے تسلیمات ری نہیں با